ਲਿਖਤਮ ਕੂਕਰ ਪੰਥ ਕੋ ਲਿਖਤਮ ਕੂਕਰ ਪੰਥ ਕੋ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋ ਮਾਰਫਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਰ ਬਹਰੋ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਹਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ جی ہم کیا بولے جی دین دیال جی اسی پشو ٹور کتے بلے لمبڑ بگیاڑ کبو آدھی جونی میں پٹک رہے تھے جی مہاراج جی پادشاہ آپ کی کرپا سے ہم کو منکھا جنم ملا ہے جی جی پادشاہ جی منکھا جنم منکھا جون تو ہم خوب پوگتے ہیں جی پر ہماری من کی برتی پہلی جونوں والی ہی ہے جی اپنی لوب لالچ ایرخا دوائک اور ہنکار والی پشو برتی سے جی مہاراج ہم نے آپ کا نرمل خالصہ پنتھ لیر کر دیا ہے جی مہاراج جی ہم تو کتے سے بھی بدتر ہیں جی کیوں جو کتا کبھی اپنے مالک کو نہیں کاٹتا پر ہمارا یہ حال ہے جی کہ ہم اپنے مالک شری گرو گرنتھ صاحب جی کو کاٹنے لگے جی پادشاہ ہمارا کیا حال ہوگا ہم کو کہاں ٹوئی ملے گی جی کاٹے پیر ڈال پر ڈاڈو کھائے کھائے مسکارے گریو جائے رساتل پریو چھٹی چھٹی سر پار ہے کر جوڑ بندنا ہے جی آپ کے گھر میں کیا کمی ہے کیا دیر ہے جی آپ ترلوکی نات ہو جی پادشاہ ہمارے پر ترس کرو جی پاشا جب منکا جون بخشی ہے بہر کرپا کرو جی برتی بھی اچھی کرو جی جی پاشا اگر آپ کو یہ نہیں پاتا پادشاہ اتنی بنتی پروان کرو ہم کتے ہی رہیں تو پنتھ دوکھیوں کو کاٹیں اور تیرے خالصہ پنتھی بھائیوں کو چاٹیں جی پنتھ دوکھیوں کے جنسے پر تیرے پیاروں کے آگے فن نہ پھیلائیں جی پادشاہ پھول چک بخشنی جی اپنے پنتھ کی چڑھ دی کلا کرو جی بہرو واہ گرو جی کی فتح پروان جی